کنجوس اور پتھر دل دریا کے کنارے ایک گاؤں میں دو پڑوسی رہتے تھے جو ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے جائیداد آ پیسے آ اس جیسی چیزوں سے نہیں نہیں وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے کہ آسانی سے مل جل کر رہ سکیں ایک پڑوسی کسی دوسرے کی مدد کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دے گا دوسرے پڑوسی کو اپنی مدد کے لیے ایک پیسہ بھی الگ کرنے سے نفرت تھی اس نے چیزیں ادھار لینے کو ترجیح دی گاؤں والوں نے انہیں عرفی نام دیا تھا انہوں نے پہلے پڑوسی کو پتھر دل اور دوسرے کو کنجوس کے کر بلا بارش کے ایک دن پتھر دل گھر آ رہا تھا جب کنجوس باہر جا رہا تھا کنجوس نے کہا مجھے اپنی چھتری دے دو پڑوسی کیونکہ میرا اپنا کوئی نہیں ہے لیکن پتھر دل نے کہا میرے پیارے ساتھی اگر میں تمہیں اپنی چھتری ادھار دوں تو تم اپنے لیے کبھی نہیں خریدو گے تم اس وقت تک چھتریاں ادھار لوگے جب تک کہ تم بہت بوڑھے اور کمزور نہ ہو جاؤ اپنا گھر چھوڑنے کے لیے کنجوس ویسے بھی خریداری کرنے گیا اس کا جسم بھیگ گیا لیکن اس نے چھتری نہیں خریدی ایک اور بار دونوں نے ایک دوسرے کو پوسٹ آفس میں دیکھا کنجوس ایک خط لکھنا چاہتا تھا اس نے پتھر دل سے قلم مانگا لیکن وہ پتھر دل کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کیا کہا پیارے پڑوسی اگر میں تمہیں چیزیں ادھار دیتا رہوں گا تو تمہارا کردار کبھی نہیں سدھرے گا گھر جاؤ اور اپنا قلم واپس لاؤ کنجوس نے کسی اور کا قلم ادھار لیا وہ پتھر دل انسان اس نے اپنے اپ سے کہا میں اسے ایک دن سبق سکھاؤں گا اس کا موقع بہت جلد آیا وہ دونوں اگلے گاؤں میں ملنے جا رہے تھے جیسے ہی وہ دریا پر پل کو پار کر رہے تھے پتھر دل ٹھو کر کھا کر گرا وہ سیدھا پانی میں گر گیا مدد مدد اس نے چلایا میں تیر نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ کنجوس اس نے جو کہا وہ یہ ہے میرے پیارے پتھر دل اگر میں تمہیں بچا لوں تو تم کبھی تیرنا نہیں سیکھو گے یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے میں انکار کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو پانی پر چھوڑ کر کنجوس چلا آیا کنجوس کے الفاظ پتھر دل کو چھو گئے اس نے ان میں اپنی آواز سنی اب اس نے کنجوس سے معافی مانگ لی مجھے معاف کر دو اس نے پکارا میں نے آپ کو کئی بار لیکچر دیا ہے میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا برائے مہربانی مجھے ڈوبنے نہ دے فوری طور پر کنجوس نے پانی میں غوطہ لگایا اس نے اپنے پڑوسی کو پکڑا اور کھینچ کر دریا کے کنارے لے گیا وہ اسے گھر لے آیا اور اسے پہننے کے لیے نئے کپڑے دیے اس نے اسے چائے پلائی پھر اس نے بھی تازہ کپڑے پہن لیے وہ ایک ساتھ مل کر سورج کی شفا بخش شعاؤں کو جذب کرنے باہر گئے جلد ہی دونوں پڑوسی تیز دوست بن گئے اگر وہ جھگڑتے ہیں تو یہ ہمیشہ مذاق میں تھا آہستہ آہستہ وہ دونوں بدلنے لگے اور ایک دن دوسرے گاؤں والے انہیں ان کے حقیقی ناموں مروگن اور کندھن سے پکارنے لگے تمول ناڈو کی ایک کہانی